اس پر وہ کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمارے سفر کے منزلوں کے درمیان دور دور کے فاصلے پیدا کر دے اور یوں انہوں نے اپنی جانوں پر ستم اٹھایا جس کے نتیجے میں ہم نے انہیں افسانہ ہی افسانہ بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بالکل تتر بتر کر دیا یقیناً اس واقعے میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو صبر و شکر کا خوگر ہو